جناب سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ دھاگوں سے بنی چوٹی میں کوئی حرج نہیں امام ابو داود رحمہ رحمہ اللہ اللہ نے کہا کہ کہ گویا سعید کی رائے یہ تھی بالخصوص عورتوں کے بال بال اور لگا کر جوڑنا ہی منع ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اور ایسے ہی امام احمد رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دھاگوں کی چوٹی کا کوئی حرج نہیں ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اکہتر